پہلا اور سکول پانچ چار پانچ تک جائے انگلش شروع ہونے لگی والد آپ کا کتنے کتابیں ساری کتابیں ساری بہت بڑے مجاہد آپ کے گئے نا سال چھوٹا جہاں جس لوگ قتل ہویا وقت گزرا ہے کہ لان لان پاکستان تیرا بننا سی پاکستان جنوں آندے نے ایک بن گیا ملکہ جنرل زنوب خان ایوب خان کا دور سی ملکہ الزبت اس نے سی جڑی برطانیہ وہ اتنے آئی انہیں کیا بھائی اتنے سرحد کے اندر ایک حاجی ترنگ زیادہ دربار قبر شریف وہ بھی نال انہوں نے رفقا شہاد آ گیا اگر تو اپنی حکومت قائم رکھنی ہے تو انہوں نے قبر فوج بھیج کے بم مرا اس کافر اعظم نے کافر اعظم فوج نے پہتال بالا ایک علاقہ ہے مسجد امام سن وہ پہلا سرکاری ہسپتال دے ملازم سن پھر وہ امامت بھی نال کر دے سن سرکاری ملازم نے مل جی، لیا چھوٹے بچے لے گئے بم بھی شوق جڑ گیا واہ واہ سفر محمد اجمسی تو بہت ہو گیا سی چلیے فوج نے سنو خود علاقہ بھی ابو اص دا کر انہوں کا واپسی آدھے فیصلہ آ گیا اتنے ہوں سانو فوج کا بندہ جانا ہے شکر پڑو تھی بچے پھر ہو سن پہ اڈ رہے کہ جہاں بھی والا والا تاڑی اڈ رہے پوچھنے لگا وہ گل ایسے دیکھ نہیں سکتے سوچیے پھر باقی ہے وہ دربار ہے وہ بہت بڑا شہید ہے اور ادھر بم بھی باقی پڑا ہوا تھا لیکن اب وہ اٹھا کر لے گیا ہے طالبان حساب سے سونے دن بدن یعنی نہیں ہی غفلت وچ رہے ہیں نا اپ ہی رہے ہیں کافر نہیں غفلت وچ وہ ہر ویلے جاگ رہے ہیں لیکن اسا کیویں رہے ہیں سانو غافل کر کیتا ہے جڑے ساڈے رہبر سن کتے وہ انگریزی سن انہاں سانو سوا دے وہ جاگدا رہیا ہے اسی سوتے رہے ہیں وہ منصوبے جوڑدا رہیا ہے اسی اپنے نے داعش وغیرہ طالبان جو جی ہیں ہیں سارے انہوں انہوں اپنے پرانا کام کام ہی ہوئی کتے وہابی سور ساری زندگی وہی کیتا ہے طالبان تاریخ تاریخ اسماعیل نہیں ابن عبد الوہاب دی ہوئی طالبان نام ہوں لیکن ہوں جب انہیں طالبان نام دیتا ہے نا یہ دیج بڑا فتنہ ہے یہ دیج مقصد ہے ابھی جیڑا دین دا طالب علم ہے انہوں مجرم ثابت کرو پوری دنیا جتھے بھی ہے یعنی ایک دو ہوگا نا چیز آتے صحیح مجرم ہونا دے ہمیں انہوں نے اپنے دستی نے لیکن ایک ہے تو آڈے ساتھ ورگیا دین کا طالب مجرم بناؤ طالبان دی عوام لوکاں دی نظر یہ لفظ طالب دا جڑا ہے جنوں از خود جرم دی تے فتنے تے دہشت گردی دی علامت بنا دے لوکاں دی طالب المعارض ہوں اپن پتا کیوں دیکھ لگا اکبر پہلے ہوں آدھا ہے مغرب نے اتارے نقاب نسوان مغرب نے اتارے مشرق نے اپنی آنکھ کی بھائی عورتوں نے پردے اس اتار دیتا ننگا تو اس کر دیتا ہے لیکن مغرب نے لیکن مشرق والے جڑے سن نا ان اکھا بند کی ہوں اک کھل گئی ہوں تو سانو کجرا ملک ہی دستا کجرا کا دنیا کجرا نہیں دستی پی اک کھل گئی مغرب میں اتارے مقابل نشوا مشرق نے اپنی آنکھ ملا بہن چوسی تو بہ رہا مفتی سی تو بہ رہا پیر سی تو بہ رہا میں سوال لکھ کے انوار ملتان کا پتا میں بہان لوار انڈیا وکرا گیا بریلی شریف مبارک پور جتنے وڈا وڈا مدرسہ سی اتنے سب آگے پہنچا اعلیٰ حضرت کی شادی تاکید کے مطابق اعلیٰ حضرت کے بام خلیفہ تھی نا اعلیٰ حضرت بے خلیفہ بھی کہنا لیکن کسی کا خلیفہ ہونا صاحب ایمان باقی میاں شیر بانی قانون بلی نہ مراد پہ نیچری پکا سی یا تے اے سی بھئی اس وقت اعلی حضرت دے سامنے پردہ پائی رکھے تو نیچری ہے آپ نے وصال تو بعد کچھ عرصہ وصال تو بعد پھر کچھ عرصہ گزارن تو بعد انہیں پھر او نیچریت ظاہر کیتی ہے نا کہ اعلی حضرت دے فتاوی رکھ لو اونوں رکھ لو جو اعلی حضرت دے فتاوی دے مطابق کافر اعظم ثابت نہ ہوئے میں کیتا ہی ہے میں یہ شکر پڑھنا میں کیا رب تعلیمات کتابی شکل سارے کو ہے سن اگر نہ ہوندیاں تو پتہ نہیں سارے نال کر دے گی انہاں دلیاں اسلام دا جی کھلیا ان بگاڑ دینا سی کہ یعنی سارے سامنے کڈو اور اسا حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا تو شکر ہے سارا کچھ محفوظ ہے اور انہوں نے ہاتھی پیا یہ نہیں کہ سارے ہاتھی آیا انہوں نے ہاتھی آیا سانو نہیں کہہ سکتے بھی میں کو بدل بابا سنو کہ کتابیں ایتھے تے جماعت شاہ علی گوریا جڑا ہے بس وہی سارا کچھ تو ہے ہن انہاں مہم عجیب چلا چھدی جیڑا اسلام دا سچا خادم اور اعلی حضرت دا صحیح وارث ہے انہاں دلیاں اونوں آکھیا بندے گمنام پھر پچھا کر مارو سے آدمی چلو کر سے آدمی خلافت آلہ حضرت کو فیض آلہ حضرت کو دنیا ہندوستان سارا ڈنگتا ہونا میں بجدہ ہے تو ہری نظر کی خارج غیر معروف ہو گئے کیوں غیر معروف ہو گئے میں مستر جناد مخالف ہو گئے نیچریت مخالف ہو گئے بارے کو رسائل پہنچے ہیں چار چوم چوم کے ہونے مانا نوانے اپنے آپ ہی تواڈے ورگے میرے استاد نو استاد استاد نو پتا نہیں اللہ تعالی جس وقت اللہ تعالی نے اتنے بندے پیدا کیتے وہ صحیح اسلامی فکر تو پھر صحیح اسلامی مواد جڑا سی وہ انڈیا پیا پیا کتنے اللہ تعالی کد کر بچے اور شاہ صاحب پاکستان کی سیاسی ڈائری نہیں پڑھ رہے ہاں؟ وہ دیو جڑی علامہ اقبال نے خاطر لی ایک اور پاس لگتا ہے ایک بار ہیلپ جی سے جگدہ بولے ایڈیاں ایڈیاں بارہ جلد نے پاکستان کی سیاسی تاریخ جلد نمبر پانچ پھر وہ ملک مختلف حصے دن مختلف نام نے مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقا زاہد چودھری سے جہاں سمجھا ادارہ مطالعہ تاریخ پرنٹنگ پرس ادارہ مطالعہ تاریخ لاہور پڑھو ہے جی۔ اقبال بنام تھامسن پاکستان سکیم سے اقبال کا اظہار لا تعلق جب دسمبر انیس سو تیس میں جب دسمبر انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں خطبہ دیا تھا وہ ایک سکول دیا کتابیں خطبہ الہ آباد ہوں گا کہ ذکر ہو رہا ہے کہ دلے آندے نے اس وقت اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا اور وہ دی حقیقت پر کھل دی جب دسمبر انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں خطبہ دیا تھا تو ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس خطبہ کے اندر سے ایک آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کا تصور نکال لیا جائے گا یہ بات اچھا بر صغیر کے شمال مغرب میں پاکستان کے نام سے مسلمانوں کی آزاد مملکت کا مطالبہ کیمبرج یونیورسٹی میں مسلم طالبہ کی ایک جماعت میں جنہوں نے غیر مسلم طالبہ کی جماعت آٹیں گے چودھری رحمت علی کی سرکردگی میں چودھری ہو چودھری رحمت علی کی سرکردگی میں کیا جب لندن میں گول میز کانفرنس منعقد ہو رہی تھی یہ انیس سو تیس انیس سو اکتیس اور انیس سو بتیس کا زمانہ تھا کیمبرج کے مسلم طالبات جنہوں نے مسلم طالبات اس گروپ نے گول میز کانفرنس کے مسلم مندوبین کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا جنہوں نے سطح سا یاد رہے ان مندوبین میں علامہ اقبال بھی شامل تھے جنہوں نے وہ گول میز کانفرنس کرنے والے جڑے چودھری رحمت علی ورگے ہے سن تو جنہوں نے اپنی دعوت دیندے سن وہ شریک ہونے واسطے انہیں جی اقبال بھی شامل تھے کچھ عرصہ بعد حلقوں نے علامہ اقبال کے انیس سو تیس کے خطبہ الہ آباد کو بھی چودھری رحمت علی کی پاکستان سکیم کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیا سکیم چودھریاں دی تے انگریز دی کیونکہ چودھری تے آپ ہے ہی نہیں سن اتنے انگریز کو بیٹھے سن اتنے ماما ماما دے بیچو سی بولن والا یہ سور قدر سا بولن والے آرام دے اونوں جوڑ دتا 1930 دے خطبے نو چودھری رحمت علی کی سکیم نال دیتا اس کا علامہ نے نوٹس لیا اور تردید کی چنانچہ اس میں چار مارچ انیس سو چونتیس کو علامہ اقبال نے لاہور سے ای جے تھامسن کے نام ایک خط لکھا جس کے مکمل متن کا اردو ترجمہ یہ ہے ترجمہ ہو رہا ہے مجھے اپنی کتاب پر آپ کا ریویو ابھی ابھی موصول ہوا ہے یہ بہت عمدہ ہے اور میں ان باتوں کے لیے آپ کا بہت مب ہوں جو آپ نے اس میں میرے متعلق بیان کیے ہے لیکن آپ نے غلطی کی ہے جس کی میں فوراً نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ایک خاص غلطی ہے آپ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں اس سکیم کا حامی ہوں جسے پاکستان کہا جاتا ہے جبکہ پاکستان میری سکیم نہیں ہے میں نے اپنے خطبے میں جو تجویز پیش کی تھی وہ ایک مسلم صوبہ کے بارے میں تھی جو شمال مغربی ہندوستان کی مسلم اکثریتی آبادی پر مشتمل تھا کہ حکومت مشترکہ ساری ہندوستان بھی میں کیا ہوگا کہ ایک صوبہ جڑا گئے ایک زیادہ مسلمان نے ایک صوبہ ہے وہ مسلمانوں کا باقی حکومت ساری یعنی صوبہ جو بنانا ہے صوبے نو سلطنت ملک بھی نہیں کہہ نا میں صوبے کی گل کر رہا سا حکومت مشترکہ ہندوستان کی جو تجویز پیش کی تھی وہ ایک مسلم صوبہ کے بارے میں تھی جو شمال ہے مغربی ہندوستان کی مسلم اکثریتی آبادی پر مشتمل تھا میری سکیم کے مطابق یہ نیا صوبہ مجوزہ انڈین فیڈریشن کا حصہ ہوگا اچھا انڈین فیڈریشن پاکستان سکیم میں مسلم صوبوں پر مشتمل ایک علیحدہ فیڈریشن کا قیام تجویز کیا گیا ہے جو ایک علیحدہ ڈومین کی حیثیت سے انگلستان کے ساتھ براہ راست تعلق رکھے گی انگلستان کے ساتھ ہے غلامی براہ راست ہوں اس سکیم نے کیمبرج میں جنم لیا ہے ایک کہہ رہے ہیں ہیں یہ یہ دلے کہتے ہمیں رسول اللہ کا خواب حضور آئے تشریف لائے بس کرو ہاں جی، نہ ہندوستان اللہ کوئی دار رہے سن ایک مسلم صرف بیٹھے سن چودھری رحمت علی ورگے کیمبرج یونیورسٹی ہے صرف پاکیزہ نفوس سے جس سے حضور نے تعلق جوڑ کے ساتھ اس سکیم نے کیمبرج میں جنم لیا ہے اس سکیم کے مصنفین کا خیال ہے کہ ہم جو گول میز کانفرنس کے مندوبین ہیں ہم نے مسلم قوم کو ہندو یا نام ناد انڈین نیشنلزم کی قربان گاہ پر بھیڑ چڑھا دیا خیر اندیش محمد اقبال سب ختم ہو سال کی ہوگی اس واسطے ہوں اقبال میں کہنا ہے منکر پاکستان وہ کی کہنا مصور وہ کہنا مصور پاکستان ایسی کہنے ہیں ممکن ہی نہیں سی ایک بندہ ساری زندگی جمہوریت دا مخالف رہا ہو تے جمہوری ملک دی حمایت کرے یار کچھ تو سوچو یہ مطلب اقبال ایڈے بے وقوف اچھا ایک اور بیان ہے مرن تو دو دن پہلو اقبال مسٹر جنا دے بارے کمال بیان ہے قسم خدا دی او بھی سے کتاب پہلا صفحہ بھی دو سو تراسی یہ ہے تین سو ایک کتاب پوری حاضری اگر صحیح کرو نا جانے لے کے جاؤ بارہ جلدوں کی کتاب ان پتہ نہیں کنے کے چھاپے مکال کر جا کے کیونکہ دور ایسا چل رہا ہے کہ بغیر حوالے تو گل نہیں بن تین سو سفا کتنا بلکہ انہوں نے یعنی اقبال نے نہرو سے یہ کہا تھا کہ جنا سیاست کار ہے تو محب الوطن لفظ سمجھا آپ نردے سیاست کار اسے مانے لے رہے ہیں جس مانے آج کل سیاست دان لیا جاتا ہے کیوں کیونکہ سیاست کار کہہ رہا ہے کہ تم صرف سیاست یہ صرف سیاست کار ہے مکار ہے ہر کسی نو دالا ہی پھر ہے یہ وہ خلاصہ اقبال یہ میں نکلیا کہ نہیں سکتی ہوں دسو جی مسٹر جنا یہ ہوں گپا قدم بابا جی علامہ کے اس متناسب سیاسی رویے کی وجہ یہ کہ ان کا پہلا پہلے سر فلوسین اور پھر سب پندرہ آزاد کردار اپنے آپ کو محمد علی جناح کی مسلم لیگ سے وابستہ کر کے ہی کر سکتے تھے لیکن جب انتخابات کے بعد محمد علی جناح سب سکندر کے درمیان کل ہند سطح پر اتحاد تعاون دے استعمال کرنے کی کوشش کی میں نے یہ تاثر دیا تھا کا رجحان سوشلزم کی طرف ہو گیا ہے بلکہ سوشلزم آیا ہے لیکن گل پتا کی کہ اقبال صاحب خود سیب خوباسا اچھا لیکن جی ایسی روایت جی دے خود مذہب دے خلاف ہو پھر وہ روایت کر رہا پھر یہ مطلب سچی ہونی جی میں بھابی وہابی جدو ایسا ایسی کوئی گل کر رہا جی دے مذہب دے خلاف ہوں تو ایسا حوالہ پیش کرنے آئے کوئی کوئی آپ کہی جانے جی آ ویکو کرنے لیکن اگر وہابی ساٹے دے خلاف کوئی گل کرے گا سچ بننا کہ بھائی بھائی مان تم دشمن ہے نہیں اس واسطے انہوں نے ایسیا گلا جیڑیاں خود انہوں نے خلاف نے پھر وہ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں مطلب وہ سچیاں جیڑیاں ایسیا گلا جہیا لانتی حق چ نے پھر سمجھا گے لازمن جھوٹ خصوصاً ایسے بندے تو جڑے بندے دی زندگی جڑی وہ اس شاید مخالفت گزری کہڑا بندہ نہیں جانتا کہ اقبال جمہوریت کا دشمن ہے کہڑا بندہ نہیں جانتا سوشلزم کا مخالف سی ہر ایک یعنی ابلیس کی مجلس سے شورا جڑی ہے انہوں اگر کوئی پڑھے یا انہوں سنے جو میں پڑھا دار کی تھا تو مجبور ہو جائے گا اس چیز کہنے دے کہ اقبال صرف اسلامی ہے اسلامی ذہن دا ہے اس ذہن دا ہے اور اصل یہ بھی آ جاندہ نا کہ سوشلزم تے جڑا سرمایہ داری نے انہاں دی تے جنگ ہے کئی سوشلزم والے ہو گئے جی ہوں بھاشا ہو جائے لڑائی بھابی شیعہ دے خلاف بولے تے آکے ہیں تو او ان دے خلاف بولے تے اساں تو انو آکھیں گے سچے نہیں لیکن او دوویں اگر ساڈے خلاف کوئی گل کرن گے اسی آکھاں گے چلو اپنی پیش کرنا دیکھو نا بھائی اقبال رائے اس رجحان ادھر ہو گیا بیان ہو گئے جی آخری فکر ہے پیچھے کہہ رہے تو یار لگتا ہے اس طرح ہے رجحان کیونکہ ایک خود ایک ٹیمورسٹ سے بہت بڑا جنہیں لکھنا ہے ہوں ظاہر ہے ہمیں کسی نہ کسی رنگ کوئی شرارت کرنی ہے اپنے واسطے ریا مسئلہ ہے کہ جڑی حقیقت ہے جڑا اصل حوالہ ہے جڑا کسی کتاب میں موجود ہے یا خط اقبال میں موجود ہے پھر وہ کی وہ لفظ وہی دے کہ تم وہ سیاست کار ہے اور تم وہی بول رہے یعنی غور کرو نا بھی پتا پہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا صرف یہ تاثر دیا تھا کہ ان کا رجحان سوشلزم کی طرف ہو گیا ہے یعنی یہ خود تاثر لے رہے ہیں جڑا کاتب ورنہ حوالہ جڑا وہ ہے جنا سیاست کارک تو محب الوطن سوال ہے ابھی جڑا خط یا کتاب دا حوالہ ہے وہ حوالہ مکمل نہیں ذکر کیتا ہے صرف آخری لفظ دیکھو نا وہ جڑا قومے ہوندے حوالہ صرف لگا پیچھے کوئی قوم نہیں دیتا جڑا اقبال دی گل ہے وہ صرف پیچھے تک اگو ہوں تاثر پیش کرنا یہ وہ یہ بھی شرارت کٹ رہے بچوں یہ اپنی رائے میں بندے جٹ دیسی جو بندے پڑھنے میں مولوی صاحب اسی بندہ بندہ کے یار یار سچی دسیا جی یہ ایک گل ہے جی، تردا میں اپنی گل س میں میرے نال میرے سکے مامے پتر گلی بھی رکھی ٹوپی بھی پائی ہاں؟ بزیر جانی یعنی بنیا بڑا مسلمان درویش ورگا میرے نال ہاں۔ مشہور ہے اپنا منڈا ریاض بوڑا یعنی بڑا ہی اکڑ دماغ بندہ اون سارے ادا لے لیا جی لڑ جی بو ایک نظر مار کے ریال بولے میرے مامے نے پتر نو پچھان لیا بڑے بڑے خاجے دے پیر سے بزرگ دے مفتی سن تے انہاں کول مسٹر جلا دے ساری پارٹی نہیں پہچان گئی اے نہ کہ کنجر دریا بولے دا بھی کہہ تو یار اے دسو ایک مسٹر جنا ایک وارا اس طرح انت لاندا کتنی بار پھر پوچھنا پڑتا تاکہ کسے نو محسوس نہ ہوئے کہ غلطی نال اے دے منہ تے کدی وال اونگ پینے لیاقت خانی اس طرح پٹھے سیدھے افرت نہ دے بازار ستا براد دھگو ٹبر دیش قبیلہ سارا جو سامنے دو اس طرح سال دے نہیں دو رکے کی راز یا تو یہ ولایت دا راز یا کہ کوئی غور بغیرتی دا راز چھپیا ہے بہرحال لانا تے انہ تے جنہاں اپنے آپ نو شاید مشاید سب جائے اور لوکاں انہاں سکتے اور انہاں انہاں دلیاں دی کسے شاید ہو انہاں تے اندر کا اندازہ نہیں کی داشت ریال بوڑا سا نرہ بڑھوں کہ سب اکھا سی کہ بیٹھے سن ورنہ اتنے بلائیاں ایسا سن چھپائے نہیں چھپ دیا کچھ ننگیاں چھپ گئی ہیں فلانا پیر صاحب حضرت اندر کے حالات جانتے ہیں حضور پیر آف زکوڑی شریف پیر آف بھرچون دی شریف ظالم جو رابر بنے والا رویہ کرنا کہ پوری قوم دین عزت جان مال ہر شہر رکھو نقصانی لوگ لگتے ہیں کیونکہ یورپ کے پاس نفس کا پورا سالو سامان تھا پینس والا یہ نہ سارے واسطے وہ نو وارد تھی انہوں نے اس وقت دیا نہیں سمجھ سمجھ سارے کو کتاباں پہنچ کے کے قسم خدا کر کر نا نا قدرت میری جان دنیا پیش خالی فوٹو فوٹو ایسا سال اندازہ لا کے بندہ نہیں دسائیں گزارش کیوں سخت ہو گئے گل کسا کوئی احساس نا اپنے اجاڑے مایوس ہو کے ہیں کوئی پتا نہیں سانو مارنا پہلو دونوں ساری عزت کی کی بنے بنے گا گا سارے بالا چلو تو مر گے یہ یہ جو اصا وقت کہ جی دلیا نہیں بخایا بخایا تو پیر ادھے لگے جڑے ملا ادے لگے اگر یہ وقت نہیں لیا تو اگر وہ قوم نو خبردار کر سنو پچھلا جمعہ نہیں اس تو پچھلا جمعہ نہیں میرے سال اس تو تو پچھلا بابے بابے بابے روپے روپے جو بابا بابا جی کی دیا پنڈوں ایک آیا سی کہ پاس پو پابی گل سنائی سی کی بابے دے بابا تو بابا جی رو پائے رو دے سالنا دروگ دے میرے جس وقت پاکستان میں بن رہا سی پولیس ملک بس سی اس میں چلے پڑے تھا واہ واہ ہو سر سا ساڈے وڈیرے سانو کہندے سی ساڈے وڈیرے جٹ دیسی جٹ بوٹ لوگ سانو کہندے سن جی میں بابے کا لفظ ادا کر رہا ہے جی معلوم ہوم دیا نے چٹا دے جی رین سن ان تھلیا نے وہ بھی مار چکے نے جی اکل وہ بھی ختم کر دیتی جہاں سمجھ بوجھ رکھنے والے سن وہ کسی تو کسی حرام دے نے سمجھ لئی نہیں پیر بنے پھر پیر مفتی مشاخ مشاق بدل کر مار مار بوسا سور بنا دیتا جاندے نے لانتی دلیا جڑا عوام نے بندے دسن دے نے جے ہن ایمان نال دس انہاں آکھیا ولی ہوے گا ولایت ولی تے ملک اللہ لا الہ الا اللہ کہ سارا کچھ ہوئی ہونا ہی ہوئی ہونا او کہہ رہا کھوجا کھوجا بہن جو کھوجے اسماعیل نو اندر اے کھوجا جے بہن تو سور تے نہ تہاڈا اڈل تو کھا کرنا جے سچی گل سچ گل کہ چکا نیو چنگا نہیں نہیں میں آخا چنگا اس واسطے تو یہ لوگ ذرا برابر بھی نرمی کی توقع نہ رکھنے اور اپنے دین ایمان اور اپنے خدا رسول دے نال جو ہوں دی دیکھ رہے ہیں سوائے بے بسی اور چپ رون دھون دے یا ہاتھ مرد درجہ گال مندہ کردن کد کے کہ اپنے سینے میں تو رجا تھا نہ کرنے گا اور کر گو گئی ہے رنگو جو نہ حلال دے بابا جی انہاں واسطے کوئی نرم گوشر کوئی عزت و تقریب دلا بھی بول سکتے ہر احانت دا لفظ کے بزرگ اگر کوئی سانو آکھو تین مار دین گے اسے گے لانتی پہلے اصل سوا دوسری جگہ کتاب میرے کو لیکن اس گل کی تصدیق نو دل آمادہ نہیں ہوں کہ یار اتنے پھر یہ مطلب یہ نکلیا جماعت شاہ جب کلمہ دوبارہ پہ پڑھتا ہے ہر جگہ تے مشہور ہو جانا چاہیے دیتا ہے انہوں نے نے ایسا وڈا ابلیس دیو پھر کے نال لگ جان اوئے ماشاءاللہ یعنی مل او دین دے کچھ کچھ نہ یہ یہ حرام سارے ہوئے دلہ ان پہلا رسالہ ہے پاک فوج عظیم فوج ہم سورہ لکھنا جی اس مرضی مرے ہوں نے سمجھو جنگ پدر کے اندر صحابہ پی رہا ایڈا کافر آزم ہے ہوں ایمان نال دس اس سے ایک مضمون دے کنا پیسہ لبا ہونا اگلی گل سنو خادم رضی خادم بولا جانا خادم خادم رضی رضی وہ لنگڑا جڑا ہوا پیا ہوں ٹوٹ پڑ گیا لگا پیر دو تو ٹر گیا اپنے نو فون کرندر لاکھ گڈی لین پسند نہیں آن ایک مہینے یا دو بعد فوج دے حق تے یا حکومت سیاسی شیطاناں یہودیاں دے نظام تعلیم کسے شے دے حق تے او ارباں اور کروڑاں روپے چھوڑ دیندے کروڑاں روپے تو نہیں پتہ پھر اے جے خریدار ایک ہوندا کہ چلو میں تھوڑی انہاں دے بارے کرن جاں میرے کول آئے میرے کول کنے وارا آ چکے ہیں حکومتی کس طرح دے سال جو خفیہ ایجنسیاں دے بندے مینوں کنے مل چکے نے اور میں قسمیہ پیانا کہ اگر انہاں دلیاں کافراں دے پیچھے میں ٹر پیندا دلا کافر بے ایمان تے میں بانی جانا سی میں سندر مول لے لینا سی میں نہ ہونا اس وقت اگر پاکستان کی دنیا پوری سب تو زیادہ مول ہونا تو صرف ساڈا ہونا ہے ساڈے نال دا مول یورپ یورپ کسے دا نہیں پائے گا جو انہوں نے پتا ہے سارے دلے بےمان تھلے نے یہ بے مخالف نے اور نام مراد پورے جگ نو کن کی آدھے جی جی پڑے گئے تو پھر سڈے اگے اٹھنے والا ہے ہی اگر مایوس ہو گئے تا انہیں بہن دے ہوں آخری اربا لیا الحمدللہ وچ بھی نہیں آیا تے ڈیگیا بھی نہیں تے حضرت صاحب فرماندے نے کہ دیاں نیاں جڑیاں نا تو واہ واہ اپا مضبوط بھریاں نے انشاءاللہ اے ڈگن نہیں لگتا انشاءاللہ آپ ہی مرن گے آپ ہی ڈگن گے چلو جی بھی اس وقت مسلمان نے پگا ساڈے والی رہی برید ہونا گل یہ بھی آپ کی تصویر کرار دینا ہے تو ہے دینا برید آپ کا لگن دیا وہ مطلب مسلمان ہی لگن دیا بندہ حضرت موسا ٹوپڑا حضرت مورسا علیہ السلام کو تسلیم آپ پانے شان گھٹے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی زبان مبارک بولے بالکل قرآن پاک صاف آیا میرے نال بہتا فقیر بولے یہ تو افسا سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کہ حضرت کی زبان سے بول نہیں سکتا کوئی پتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ صاف ہو سن یہ بھی صاف بولتے سن لیکن زیادہ صاف ہو سن آپ سوتان جلسان کا میری توجہ ہم نہیں نے تقریر بیان گل کرنے حضرت کرنے ہوئے اچھی حران ہونے کی یار نہیں یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نظر دی وہ زندے مارتا سی کہ کالج رہا ہے اکبر نے بھی فرعون نو ایسے زمانے واسطے یعنی پوری مناسبت والا پیش کیتا ہے مشبہ بے بنا دیتا ہے جی میں اور نہیں سی بگاڑ سکیا بھی آپ کدو ہوا ہوا پیچھا بچے گرک نہیں انہوں آخو کتی اس قوم نے جو دہشت گرد کہہ جی باہر جانے سے جدو تصا سمجھا جی گرک دینا زمانے کوئی خلیفہ ہے میرے ورگے چلن دے پانچ پانچ نال ہوندے تو کلا اپنا سامان اپنے موڈے تے رکھ بس سفر کرنا کوئی سواری نہیں کرایہ تے رکھنا بھی گوارا نہیں بابا میں جاواں اگوں جنہاں کول جاواں بیچارے او مارے ہوں انہاں کول کرایہ جو پیسے ہی نہ ہوں میں عذاب بن جاواں جی، ضرورت بن کے سامنے آ جائیں بس سفر روزے جن جگ جگتے رابر ویکے گا نا اے سیا تو باہر نہیں ہو گیا محلہ مطلب مطلب تو بڑھ نہیں سکنا ہے محلی اس طرح دے ہون گے تے ایسیاں تو بغیر نہیں ایسی کبھی حال محلو یہ سرجاپور باہر انگریز اچھی ہے تھلے بارے جو لکھا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے professor Edward John C G Thompson اور اقبال کے مابین انیس سو تینتیس چونتیس کے دوران خطوں کتابت کا سلسلہ جاری رہا سی جے تھامسن کے بیٹے پروفیسر ای پی تھامسن نے انیس سو ستہتر میں اپنے دورہ بھارت کے دوران یہ خطوط شعبہ تاریخ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر عرفان حبیب کے حوالے کر دی اور ان کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر ان کی شاد کی اجازت بھی دے دی چنانچہ علی گڑھ مسلم لیگ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ کے پروفیسر ایس حسن احمد نے ان خطوط پر اپنا تبصرہ شامل کر کے انہیں کتابی صورت میں انیس سو اناسی میں علی گڑھ سے شائع کر دیا ان خطوط کے عکس ہمراہ ہیں مذکورہ خط کے لیے دیکھیے صفحہ اسی عکس کے لیے دیکھیے صفحہ امام اہل سنت ہر طرح کے خطرات جہاں محسوس ہوں سن تو خبر کر سکتے آپ کو سوال پہ آتا سوال کی نہیں کرتے آپ فرماندے نا ہندوستان جڑے عمائد اور مشاہد نے یعنی بڑے لوگ انہیں چ فرمایا صرف دو شخص میں پائے جڑے اس قابل نے اکھاں بند کر کے انہوں نے گئے ایک مولانا عبد القادر بدایوں نے فرمایا تو دوسرے میرے والد گئے فرمایا ہوں تصا پوچھ دو کو خیر یا افغان جڑے ہیں ساڈے اونا دے جڑے فرمایا ہوں فیض دے واسطے تے بہت عرصہ چاہیدا ہوندا ہے میں فیض والےاں وچوں کدوں کڈاں جدوں جڑے بڑے شمار ہوندے نوں انہاں وچ صرف دو لبے نے اللہ حضرت نے صاف میرے بھی خبردار حالات بند کر کے اسے پیچھے نہیں چلنا تحقیق کری آج چلے الحمد للہ اللہ حضرت وسیعت فیض فرمایا نہ پاند جی لینا چھڈو میں جڑے فیض پائی پھر پہلو جڑے خود بلکہ میرے کو فیض نہیں پائی بیٹھے اونج بڑے خود مشاہیر مشاہی جس وقت پوچھا ہے نا بھی کہڑے بندے نے جنہیں استعمال کریے اپنے دین دن آپ فرمان آ چار بار سندر ماری گئی ہے پیو اپنے فیل جافتگان وہ ایڈے بڑے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے وہ انہوں نے بارے میں کہتے ہیں قوم مستر جنا جیسے حرامی نو تے اقبال کر بیٹھی ہم اب کا پیشوا دین بھی وہ بن جاتا ہے تلے ملنا انہوں نے ہاتھ لاؤنا ہی نہیں اللہ دو نمبر سوال بریلی بدایوں اور پیلی بھیت وغیرہ سب یعنی ہندوستان دے بڑے بڑے مرکز جڑے سن جتھے علماء مشائر بیٹھے کہ مستند علماء اور ان کے فیض یافتوں پر کس حد تک آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا چاہیے یہ سوال ان بیچارے حنفی مسلمانوں کی طرف سے ہے ان بیچارے تحقیق کرو ہر قوم جان چوپل اگر تصدیق ہوئے ہر طرح گل سچی اسی کو نبی پیغمبر نہیں بیٹھے میرے ادر صاحب فرمایا نے فرمایا یار رسول اللہ کو کھلے مار کے آ کے اس ایک غلط تھے باقی غلطی ثابت کرے تو کچھ نہیں ادھر کیوں اکھا بند کریے اکھا بند کر نوبت سی کیا سارے سارے رابر پیشوا بندے لگے رہے پوچھا سبق کہ سبق باقی دو لاکھ مہینے کی تنخواہ ہے گینے گنتے مہینہ گزر گیا <laughs> ایک سوال عقیدے میرے بارے میںقدہ رکھتا میرا مسالے کا موقع نہیں اسے صفت دی نفی کری دی نا اگر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس دے اندر صلاحیت ہوئے اس نال متصف ہوں اینو جاہل نہیں کہہ سکتے جاہل بندے نو آکھاں گے یہ تو کلے نہیں کیوں آکھ رہا ہے وہ دے عالم ہون دی صلاحیت ہے پر نہیں سو یہ میو ٹھیک کہہ رہا جی آپ یہ علماء شامل ہی نہیں اعلی حضرت سرکار انہاں دے بارے تا فرماندن جڑے علماء مننے منائے سن لیکن پھر بھی فرماندن اکھاں بند کر کے اعتماد والے نہیں دسدے ساتھی کرے یہ ہوں مخالف جہاں طبقہ ہو چکے ہیں نا مراد اس مقام پہ پہنچ چکے اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرما دے محبوبہ میں کتاب اتارا آسمان تو ہاتھ نال پھڑ پھڑ ٹو ٹو کے ویکھن کے آئیے ویکھن آ رہی آ رہی آ رہی ہے ہاتھ وچ آ گئی ہے تے ٹو کے آخر دینا ہے یہ نہ تینوں پھر بھی جادوگر آخر اناد شالا پیدا نہ ہو پیدا ہو جائے پھر وہ دن بدن لا الہ الا اللہ محمد بات ہو رہی سی ایک ملا دلا کے اندر والا ساجد صاحب نے اپنے ساجد صاحب خانے والا ہاں، بس سنگی سنگھی نے اس ملا آخیا انہیں انہیں قرآن قرآن پڑھا آخر کو تو پڑھے انسیا سی بالکل بالکل اور میرے کو اپنا عمر امر ساشمی چکر ہلیا ہوں ہاں ڈاکٹر بخا می تو سارے آخر تیرے ہاتھ پینے کرنے قرآن شریعت اسلام کی سمجھتے سو جی۔ قرآن پہ ترجیح دینا ہوں سا انگلش نو کافر کیڑے یعنی ہوں یعنی می کی آخر حکارت کا نظریہ ادھر آیا ہے ادھر تا عظمت ادھر عظمت آئی ہے ادھر حکارت آپ آ گئی یہ کیویں ممکن ہے سمجھے اینو عظیم پھر اینو چھڑ کے تے چاہے حقیر ہے پاسے تو محال ہے ہن تواڈے سامنے موٹی جی گل تسی کسے کول جمعہ پڑھن کیوں جاندے تو اگر تواڈے دل تو حقیر نہیں عظیم نے کیوں تر کیا انہوں نے معلوم ہوا چڈنا ترک ایویں اور دوسرے دے نال تعلق یہ اس صورت پیدا ہونا ہے جدو پہلے نو ہستے گی اگلے نو عظیم ارتدار قرآن پاک جیسی کلام نال تے اللہ اکبر برابر سمجھنا کفر کفر کفر سی حقیر سمجھ سمجھ کے عظیم سمجھنا ایک نہیں دنیا حدیث پاک پاک نو قرآن برابر سکتے بابا ہوں قرآن مذہب کی شرارت دنیا سے نکالو مذہب کی شرارت دنیا سے نکالو شبری نمانی کو ہے اعلیٰ حضرت بتاوے دے ہاں، شبری بولی کافر اعظم سے لیاقت علی خان جو چکر بازی لیاقت علی خان دی انہیں لکھی مہاجر لیاقت علی خان مسٹر سی مہاجر انہاں دی مہاجر پنجابی دی اس ویلے دی جنگ انہیں ثابت کیتے اس کتاب والے نے ثابت کر کے انہیں آخیا جڑا کراچی اگ بلی کھڑی ہے اسے اسے دی انہاں دی بنیاد رکھی قرارداد مقاصد وغیرہ سب خلاصے نہ کھولے ہے حالانکہ ایک نمبر ہے نیچری حرام ہے جو لکھنا ایک نمبر کیا مونسٹر ہے جی۔ اصل سرکاری دن میں نا ہوں اس ساری ذہن حکومتی جڑا مستر جناح دا اصلی ذہن سی نا کہ او سارا کار فرما دے یہ ہوں میں دونوں بچلا پاس منظر دسنا پچھلا کہ بھئی یار کیوں ایک چھیڑ خانی ہو گئے مستر ٹائر کیوں کھلن لگ پہنے پاکستان بن گئے دو دھڑے جیڑے پاکستان دے حمایتی حضرات شمار ہوندے سن نا انہاں دے دو تڑے بن گئے ایک تڑا بن گیا ہے مولویاں دا او کہندے نے کہ مستر جنابز بھی سی بابا ولی سی بابا انج سی بابا او دوسرا تڑا جڑا اصل اصل روخ رکھدا سی مستر جناب دا تے حکومت مستر جناب انہاں نو دے گئے مولویاں نے نہیں دے گئے انہاں نو چتر دے گئے وہ وہ دوسرا ہے بابا سیکولر سی ہوں جو پیچھے بابے دا مواد ہے سارا وہ ہے وہی سیکولر والا ہوں تا کر کے جنہ نیچری سیکولر طبقہ ہے نا وہ کتاباں دھڑا دھڑ لکھ کے اور او اصل حقائق جڑے نے او کڈ کڈ کے باہر لے اوندے کہ آ ویکھو بابا سیکولر لاکت سیکولر فلانا سیکولر ملک سیکولر مولوی ہے وے بانچ رہی یعنی دوسرے لفظ آخو بھائی بابے نو سیکولر ثابت کرنا اور بابے ریاست نو سیکولر لادین ثابت کرنا یہ خود حکومت آندہ پروگرام ہے اور اے او مخفی حقیقت ہے جڑی چھپی لگی آئی سی اس بات کو ساڈے ہٹ کے جی۔ اصا پہلو یہ دین رکھنے کہ وہ سی آ کتاب امام احمد رضا اور ان کے مخالف ہے نا نام نہاد امیر المومن انگریز انگریز کا وفادار سپاہی دا پہلا قدم رکھنے چال فریب ہے شہر ناسک مہاراشٹر کے باشندہ مولانا سید عبد الفتاح عرف مولانا سید اشرف علی گلشن آبادی گلشن آبادی نے بارہ سو پینسٹھ ہجری مطابق اٹھارہ سو اٹھالیس عیسوی بہت اچھا ایک کتاب تحفہ محمدیہ یہ سید عبد الفتاح اشرف علی گلشن آبادی مشہور سن انہوں نے نے لکھی تردید دی ایک عجیب سازش سازشا نے مقابلے وہ لکھ رہے ہیں کتاب میرے کو آ گئی حوالہ ایک متبر عالم دین دار ساکن اکبر آباد فرماتے ہیں کہ جب میں دہلی سے کچھ علم عربی تحصیل کر کے کلکتہ گیا اور وہاں بھی کچھ حدیث و تفسیر کا فائدہ علماء دیندار سے حاصل کیا ایک انگریز صاحب نے جو بہت عربی فارسی میں قابل ہیں اور بہت سے لکھنوی وغیرہ مولوی ان کے نوکر ہیں اس کے کے مجھے بلایا اکبر آباد کا عالم کرا اور پچاس روپیہ میرا ماہوار مقرر کر کے ایک مہینہ پیش بھی کیا اور ایسا کہا کہ جس شہر میں تمہاری طبیعت سے یعنی اٹھارہ انیسویں صدی کا آٹھویں حالت پورن کیا اور ایسا کہا کہ جس شہر میں تمہاری طبیعت چاہے جا ہو اگے غور کرے آگے اور ہندی ترجمہ یعنی اردو حدیث تفسیر کا لوگوں کو پڑھایا کرو انگریز پادری کہہ رہے ہیں مولوی پڑھا کر اور ایسا مشہور کرو کہ محدثین کا مذہب حق ہے یعنی حدیث لکھنے والے مذہب حق کے لہٰذا حدیث والے بڑھو یہ سکہ چھوڑو اور میں اسی کا تابے دار ہوں یہ نالا کہتا مگر ہر گزل میں صرف نہ فکا عقائد کلام وغیرہ مت پڑھائی ہو وہ کیونکہ یہ سارا کچھ دین محفوظ ہوتا ہے لہذا ہر کسی نو حدیث والے گا آپ برباد ہوئے گا سمجھ لگی یہ اسی طرح ہے جی میں مثال دینا ہوں نا بھائی ہر کسی نو آخو بابا سمندر چاپ جا تو موتی کڑے موتیاں دکان تے نہ جانی ہوں کا مطلب بنے گا پادری کتے دا پتر ہے حرام دا سارے سمجھتے جو سن بھی کتوں اسلام بچیا لگا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر ہے یہ اور تمہیں اہل حدیث سے سمجھ آ جانے تکولی سمجھ آ گئی ہاں میاں قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھو ماشاء اللہ ترجمے عام ہو گئے کتاب عام کمپیوٹر نکل بابا دین سوکھا ہو گیا روپئے پڑھو قاضی کا منصوبہ آج کے نوام دیکھے گا ہر گھر پچاس اور یہ پچاس روپیہ ماہوار تم کو ہمیشہ ملا کرے گا اور تمہاری نیک خدمتی اور محنت کے موافق زیادہ ماہوار بھی ہو جائے گا اور چند قاعدے اس کے کل فلانے مولوی کل فلانے مولوی کے ہاتھ سے ہم تم کو بھیج دیں گے اس یعنی چند قاعدے اس فلانے براہمن ہاتھ سے تب دوسرے دن وہ فلانے مولوی میرے گھر آئے اور کہا تم بھی ہمارے انگریز پادری صاحب کے نوکر ہوئے الحمد للہ بہت اچھا ہوا قریب چالیس اچھے نامدار مولوی اطراف ہندوستان عربستان عربستان وغیرہ میں چالیس کے لگ بھگ ان کے مکسی نوکر ہیں بکسی چھپے ہوئے اور کئی عربستان میں پہنچے ہیں اور دس پندرہ روپیہ ماہوار سے پچاس روپے تک ہر ایک کی تنخواہ مقرر ہے جہاں رہے ماہ بما ان کو ملتی ہے اور بڑا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ نئی باتیں اور نئی حدیثیں اور روایتیں لوگوں میں ظاہر کرنا اور اپنے شاگردوں کو سکھانا کہ چار مذہب ہنفی شافی مالکی حملی سے پھر جاؤ اور مسلمانوں کا اجماع اتفاق دینی بالکل ٹوٹ جاوے اور امبیا اور اولیاء سے بد اعتراض ہو جاوے اور ان کی نیاز فاتحہ چھوڑ دیں میں نے کہا یہ شیطانی کا سے نہ ہوگا ہاں۔ کون کہہ رہے ہیں وہ اکبر آباد والے عالم کا انگریز کے نوکر اس مولوی نے کہا کہ بیس برس سے پادری صاحب یہاں آئے ہیں میں تب سے ان کا نوکر ہوں ہزاروں روپے دے کر انہوں نے ترجمہ کی کتابیں چھپوائی انہوں نے ترجمہ تیرا چھپوا قرآن پاک کے ترجمے وہ چھپوا رہے ہیں انہوں نے ترجمہ کتابیں چھپا ان کے توفیل سے بہت بے مولوی قابل بن گئے بے مولوی قابل بن گئے ہر ایک مفتی بنیا بیٹھا بابا قابل ہو گئے یہ تو اپنے دل سے مسلمان محمدی ہیں محمدی کہتے نا آپ نے اور بداتی لوگوں کے بڑے دشمن ہیں تفسیر و حدیث کا علم میں نے ان کو پڑھایا ہے تم بے فکر یہ پچاس روپیہ کا ماہوار قبول کرو اور تمہارے وطن میں خاص اور کوئی شہر میں جا رہا ہو ساری عمر فراغت سے گزارا گزارو مگر کتنے آدمی تمہاری طرف پھرے اور تمہارے مرید و شاگرد بنے اس کا رپورٹ ہر برس لکھ بھیجا کرو اچھے اچھے نامی مولوی قادری صاحب کا ماہوار کھاتے ہیں اور اکثر ہندوستان اور بلستان کے نامی شہروں میں موجود ہیں اور یہ ان کے اسامی ہے ناموں کے دیکھا تو اچھے اچھے خاندانی خود کو سید احمد صاحب کا جھوٹا خلیفہ مشہور کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں جی۔ ہاں۔ خلیفے بنو کسی طرح جی- خلیفے ظاہر ہو گیا انگریز تو قبول کرے گا اس وقت اس کے کتا سے اصل کیا عبد الحیم کا شکیر اسماعیل دینی کا سی نا پیر دامد مولانا عبد الحیم نام سی یہ پھر تا کر کے ہالے کسی طرح بن کے چل گئی گالا کر دیں گالا شیخ عبد العظیم کا مگر بیشتر لکھنوی بنگالی بنارسی وغیرہ اور خارجی لوگ ماہوار کی طرح کا پیشہ اختیار کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہدایت کیا وہ پیشگی رقم اسے پیچھے دیا اگر پادری صاحب ہزاروں روپے ماہوار دیں گے تو یہ کام اور ایسی نوکری مجھ سے نہ ہو سکے گی اگرچہ اس وقت اس وقت آگے لکھ رہے ہیں اگر اس وقت میرا دل بہت نرم ہو گیا تھا کہ بے محنت پچاس روپے ملتے ہیں قبول کر لوں مگر اللہ پاک نے مجھ سے بتایا یہ بک